یزیر نے کہا ہمیں تیمی نے ابو عثمان سے حدیث بیان کی انہوں نے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی کہ ایک شخص نے ایک عورت کو بوسا دیا پھر وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور اس واقعے کا ذکر کیا تب یہ آئے نازل ہوئی دن کے دونوں حصوں اور رات کے کچھ حصوں میں نماز قائم رکھو بے شک نیکیاں برائیوں کو دور کر دیتی ہیں یہ یاد دہانی ہے یاد رکھنے والوں کے لیے اس شخص نے کہا اللہ کے رسول کیا یہ بشارت صرف میرے لیے ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری امت میں سے جو بھی گناہوں سے پاک ہونے کے لیے اس پر عمل کرے صحیح مسلم حدیث نمبر سات ہزار ایک